بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الحجر آیت انچاس پچاس نب عبادی انی ان الغفور الرحیم وَََََََََََََ هو العذاب الى میرے بندو کو اطلاع کر دیجئے کہ اگر تم میرے ہو جاؤ گے تو میں غفور الرحیم ہوں بخشنے والا مہربان اور اگر میرے مخالف بنو گے تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے بہت عظیم الشان بشارت ہے کہ گناہ گاروں کو اپنا مندہ قرار دے کر اپنی مغفرت اور رحمت کی بشارت دی تاکہ وہ سچی توبہ کر کے واقعی اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں